آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیش کی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے